www.attableek.com The Reviver of Iman الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أربعة من الشقاء جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بھائیو اور بزرگو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں ایک کم عمر صحابی ہیں سيدنا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادے ہیں اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ انصار مدینہ کے قبیلے کی جلیل القدر خاتون ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے ہی اسلام لے آئی تھی اور جب نبی اکرم علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کو لے کر گئی اور عرض کیا کہ حضرت یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے کوئی دموں کا اس وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر دس سال کی تھی چھوٹے بچے تھے تو عرض کیا کہ آپ انہیں اپنی خدمت میں لے لیجیے گھر کا چھوٹا بڑا کام یہ کر دیں گے جو کر سکیں آپ کی پرورش میں یہ بھگوان چڑھیں گے چنانچہ پیغمبر علیہ السلام نے ان کی درخواست قبول کی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دس سال نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت کا موقع ملا فرماتے ہیں اس دس سال میں کبھی بھی پیغمبر علیہ السلام نے نہ تو ڈانٹا نہ پھٹکارا نہ مارا نہ کسی کام کو یوں کہا تم نے کیوں نہیں کیا نہ یوں کہا کیوں کیا اور میں نے آپ سے زیادہ مشفق اور مہربان کسی کو نہیں پایا ورنہ تو لوگ اپنے خادموں کے تو ہر وقت لگتے لیے رہتے ہیں بات بات پہ ڈانٹنا ڈپٹنا غالم گلوچ مار پیٹ یہ عام لوگوں کا دستور ہے کچھ سمجھتے نہیں کہ وہ آدمی بھی ہے کسی آدمی کا بچہ بھی ہے کسی ماں باپ کا لفتے جگر بھی ہے سمجھتے نہیں لیکن پیغمبر علیہ السلام نے یہ نمونہ پیش فرمایا کہ فرماتے ہیں دس سال میں کبھی کسی بات پر ناگواری کبھی اظہار نہیں کیا اور ایک موقع پر دعا فرمائی اللہم اکثر وولدہ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةِ الجنا کہ اللہ انس کے مال میں برکت دے انس کی اولاد میں برکت دے انس کو جنت میں پہنچا دے تو فرماتے ہیں کہ میں نے دو دعائیں تو دیکھ لی دنیا میں مال کی برکت کیا آج تک کبھی گھاٹا ہی نہیں ہوا کاروبار میں لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے کاروبار میں حصے دار بنا دیجئے تاکہ حضور کی دعا کی برکت ہمیں بھی مل جائے وارے نیارے ہوتے ہیں اور اولاد میں برکت اتنی ہے کہ سو سے زائد اولاد ہوگی گویا محلہ آباد ہو گیا اولاد سے اور فرماتے ہیں کہ بس آخری دعا کے انتظار میں جی رہا ہوں انشاءاللہ وہ بھی پوری ہوگی جنت میں جاؤں گا اور حضور کے ساتھ رہوں گا وہاں بھی تو بڑے جلیل القدر حضور کے چہیتے صحابہ میں ان کا شمار ہے وہ روایت فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اربعت من الشقاء جس آدمی میں چار باتیں یا ان میں سے کوئی ایک پائی جائے یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے یہ اس کی بد نصیبی کی علامت یعنی وہ آدمی بڑا محروم ہے جس میں ان باتوں میں سے کوئی بات پائی جائے پہلی بات کیا ہے جمود العین جس کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہ نکلے آنکھیں جام ہو جائیں آنکھیں خشک رہیں یہ بات اللہ تعالی کو پسند نہیں کہ آدمی کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے اپنی خطاؤں پر شرمندگی سے کوئی آنسو کا قطرہ بھی نہ نکلے اتنا بے حص ہو جائے آدمی یہ بڑا بد وقت ہے آدمی اور آنکھوں کا تر ہو جانا اور اللہ کی یاد میں آنکھوں سے آنسو کا نکلنا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے قیامت میں ان میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ من ذکر اللہ خالیا عیناہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اس کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں عطا فرمائیں محبت کے آنسو نکل آئے یا خشیت کے آنسو نکل آئے یا ندامت کے آنسو نکل آئے شرمندگی کے آنسو نکل آئے اللہ کی شکر گزاری کے آنسو نکل آئے نعمتوں کو یاد کر کے آنسو نکل آئے اپنی کوتاہیوں پر آنسو نکل آئے تو اللہ کو یہ آنسو آنسو کے بے بےحد پسند ہے السلام نے فرمایا کہ جس آنکھ سے اللہ کی یاد میں اور خوف میں آنسو نکلے گا وہ آنکھ کبھی بھی آگ میں جلائی نہیں جائے گی یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا آدمی اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے آغوش میں رکھے لیکن یہ آنکھیں اگر خشک رہیں اور اتنا آدمی سنگ دل ہو جائے کہ آنکھوں پر اس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو تو یہ اس کی کم نصیبی کی بد نصیبی کی بات ایک صاحب کہنے لگے جو صاحب سروت بھی ہیں کہ میں عمرے کو جاتا ہوں اور میں حج کو جاتا ہوں اور میں وہاں لوگوں کو دیکھتا ہوں میزاب رحمت پہ لوگ روتے ہیں آنسو بہاتے ہیں مگر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ رو کیوں رہے ہیں میرے تو آنسو نکلتے ہیں وہ مجھ سے کہہ رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ ایسی بابرکت جگہ پر جا کر کے بھی جس کے آنسو نہ نکلے اس سے بڑا محروم اور کون ہو سکتا ہے جہاں بڑے بڑے پتھر دل پگھل جاتے ہیں اور اللہ کی عظمت اور کبریائی جہاں پر واضح طور پر محسوس ہوتی ہے وہاں جا کے بھی آدمی کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں آنکھیں خشک رہیں اس سے بڑا محروم اور کون ہو سکتا ہے بیان وہ کر رہے تھے اور رونگٹے ہمارے کھڑے ہو رہے تھے کہ انہیں تعجب ہو رہا ہے ان کے اوپر تو خود وہ کیفیت تاری ہونی چاہیے تھی جو اوروں پر ہو رہی تو جمود العین کیا آدمی اتنا سنگ دل بن جائے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نہ نکلیں حضور فرماتے ہیں یہ شقاوت کی دلیل ہے یہ بد نصیبی کی دلیل یہ آدمی بد وقت ہے جس کی آنکھیں خشک ہیں آنکھیں تر رہنی چاہیے اور تب کب رہیں گی جب آدمی اللہ کی نعمتوں پہ نظر کرے گا اور پھر اپنی کوتاہیوں کو دیکھے گا تو رونے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو کہ ایک طرف اس کے فیضانات ہیں انعامات ہیں رحمتیں ہیں فضل و کرم ہیں اور دوسری طرف میں ہوں میں کتنی نا قدری کر رہا ہوں نا شکری کر رہا ہوں اور میری اگر بخشش نہ ہوئی اور اللہ نے میرے ساتھ افو و گزر کا معاملہ نہ کیا تو میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا جب آدمی یہ سوچے گا تو آنکھیں تر ہو جائے خشک نہیں رہے جمود العین یہ بد بختی کی علامت ہے اور رقت العین آنکھوں کا تر ہونا یہ خوش نصیبی کی علامت ہے وہ آدمی اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے محبوب بن جاتا ہے منظور نظر بن جاتا ہے جس کی آنکھیں تر ہوتی ہیں اللہ کے خوف سے اس کی خشیت سے تو ایک تو یہ علامت آپ نے بتلائی اور دوسری علامت بتائی وقص و دل کی سختی اور دل کی سختی کا اثر دو طرح ظاہر ہوتا ہے ایک تو یہ کہ بڑے سے بڑا گناہ کر لے گا اور اسے احساس ہی نہیں ہوگا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی اس کا مطلب دل سب یہ دل نہیں ہے پتھر جو گناہ کے بوجھ کو محسوس نہیں کر پا رہا اور دوسری علامت یہ ہے کی کہ آدمی دوسرے کی تکلیف دیکھ کر یا اپنی طرف سے ظلم ہونے کے باوجود بھی اس پر کوئی احساس نہ ہو بس اپنے میں مدن ہو ظلم کر رہا ہے اور اس کی طبیعت میں کوئی پریشانی نہیں ہے اس کا مطلب کہ دل سب ہونا کیا چاہیے کہ اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے ہمارے عمل سے ہمارے قول سے تو ہمیں رات کو نیند نہیں آنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے فلاں کا دل ہے بستر پر کروٹیں بدلنی چاہیے جب تک کہ اس کا مداوع نہ ہو جائے اگر ہمارا دل مطمئن ہے کسی کو تکلیف پہنچانے کے باوجود اس کا مطلب دل دل نہیں ہے دل پتھر ہے یہ جو لوگ ظالم ہوتے ہیں کسی کا حق مار کے چین کی نیند سو رہے ہیں کسی کو ستا کر کے سو رہے ہیں کسی کو مار کر کے ان کا اطمینان اپنی جگہ پر برقرار ہے یہ ظالم پتھر دل ہوتے ہیں یہ قساوت انسان کو اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیتی ہے اور اللہ کے غضب کا مستحق بنا دیتی ہے قلبی کسی بھی طرح کسی بھی مسلمان میں نہیں پائی جانی چاہیے کہ گناہ ہو جائے اور پھر آدمی چین سے رہے ظلم کرے حق تلفی کرے اور پھر بھی مطمئن رہے یہ بات کسی مومن کی شان کے لائق نہیں تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وقول العمل لمبے لمبے منصوبے بنانا پلاننگ بنانا ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں رہنا چلی کے خواب دیکھتے رہنا ایسا کروں گا ویسا کروں گا کروں گا سامان سو برس کا ہے کی خبر نہیں اس حالت میں جو آدمی زندگی گزار رہا ہے بد وقت ہے حضور اکرم علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا ایک نقشہ بنایا اس طریقے پر ایک چوٹھا بنایا اور اس میں ایک نی بیچ میں ایک لائن کھینچی اور وہ لائن کھینچتے کھینچتے جو چوکٹا تھا اس سے آگے نکل گئی حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بیچ کی لائن ہے یہ انسان ہے اور یہ جو چوکٹا ہے یہ آدمی کی عمر ہے اور یہ جو آگے کو نکلی ہوئی لائن ہے یہ آدمی کی امیدیں ہیں منصوب ہیں یہ آدمی جا رہا ہے جا رہا ہے منصوبے بنائے ہوئے لیکن منصوبے تک پہنچنے سے پہلے موت آ جاتی ہے منصوبے رکھے رہ جاتے لائن دری کی دھری رہ جاتی ہے اور موت آ کر کے اپنے پنجے گاڑ دیتی ہے سارا نظام دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے یقول عمل ایسی پلاننگ جو آدمی کو آخرت سے غافل کر دے اور اللہ کے حق سے بے خبر کر دے نحوست ہے خیر نہیں ہے بلکہ یہ شر کا ذریعہ ہے ہاں آپ پلاننگ بنائیے شریعت کے دائرے میں رہ کر حقوق شریعت کو ادا کرتے ہوئے کوئی منع نہیں کرتا لیکن آپ اس طریقے پر اس میں منامک ہو جائیں یا حقوق کو بھول جائیں فراموش کر دیں تو یہ نحوست ہے یہ شقاوت ہے یہ بدبختی ہے یہ بدنصیبی ہے اور طول عمل سے منع کیا گیا یہ تین باتیں ہوئی جمود العین آنکھوں کا خشک ہونا القلب دل کا سخت ہونا اول العمل لمبی امیدیں قائم کرنا اور چوتھے نمبر پر فرمایا بد نصیبی کی علامت والحرص على الدنيا دنیا کی حویث اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال حرام کی تمیز کے بغیر دنیا حاصل کرنے کے پیچھے پڑنا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا حاصل کر رہی ہونا ہے ایسا کچھ نہیں ہے چاہیے کرو حاصل لیکن حاصل کرنے میں اگر حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے کہ بس ہائے دنیا وائے دنیا کیسے بھی آئے آنی چاہیے یہ ہے حرص یہ یہ ہے ممنوع ہے ناجائز حرام اور یہ آدمی کو بدبخت بنا دیتی ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے آپ کا بیلنس بڑھ جائے پراپرٹی مل جائے جائیداد مل جائے بڑا آپ مال اکٹھا کر لیں کب تک کتنے دن آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے کب تک دوسروں کے حقوق کو دبائے رہیں گے ایک دن موت آئے گی اور پھر جو مواخذہ شروع ہوگا تو ساری ترم نکل جائے گی یہ بدبختی کی بات ان چاروں باتوں سے میرے بھائیوں ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے آنکھیں خشک نہ رہیں دل سخت نہ رہے دنیا کی ایسی پلاننگ نہ ہو کہ آخرت آدمی بھول جائے اور پھر اس میں مبتلا نہ ہو پھر کرنے والا آدمی کبھی سکون نہیں پا سکتا دنیا چاہے وہ نمبر ایک درجے کا مالدار کیوں نہ ہو جائے سکون نہیں مل سکتا اعلان ہو جائے کہ بھئی یہ نمبر ایک درجے کا یہ سرمایہ دار ہے ساری دنیا کو پتہ چل جائے لیکن اگر اس کے اندر قناعت نہیں ہے حرص ہے تو سکون قلبی اسے نصیب نہیں ہو سکتا قناعت میں سچی راحت ہے اطمینان ہے سکون ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان شقاوت والی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے سعادت والی باتیں نصیب فرمائے عافیت والی زندگی دارین میں عطا فرمائے شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين